حضرت کمپنی سے جو موبائل الاؤنس ملتا ہے جی۔ ہزار روپے کی لمٹ ہے جی اگر لمٹ ایکسیس کر جاتے ہیں تو تنخواہ میں زکاٹ لیتے ہیں جی اب اس موبائل سے ذاتی کال کر سکتے ہیں ہاں جب اس کے ایک لمٹ متعین ہے نا تو کر سکتے ہیں آپ آپ کتنے موبائل کرتے ہیں جو ایک ہزار سے زیادہ آپ کے پیسے ہو جاتے ہیں یہ تو میرے بھی نہیں ہوتے پورے مہینے میں حالانکہ مصروف ترین آدمی ہوں لیکن یہ کہ اگر انہیں ایک لمٹ دے دی جیسے ایک کو لمٹ دے دی بھائی آپ یہ دو لیٹر پیسٹول استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک جی، آپ جہاں چاہیں اس کمال مال کا ایک لمٹ ہے نا آپ اسی طرح ایک لمٹ ہے کہ ہزار روپے آپ کے ٹیلی فون پر ہیں جس سے بھی آپ کوئی کال کریں وہ کر سکتے ہیں آپ اس میں کوئی حرج نہیں جب آپ کو ایک اس جس کا مالک بنا دیا کہ بھائی اس سے زیادہ ہم نہیں دیں گے لہٰذا کر سکتے ہیں